قتل کر دیا اور بعد میں جب میں مسلمان ہوا اس وقت میں نے ایک بہت ہی بدترین قسم کے دشمن کو قتل کر دیا یہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیٹمنٹ ہے آئیے میں آپ کو آج حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سناؤں اور انہی کی زبانی سناؤ پورا واقعہ انہوں نے خود اپنی زبان سے بیان کیا ہے اور اسی کو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کی کوشش کروں گا واقعیتاً دل ہلا دینے والا اور ایک ایسی عجیب و غریب داستان ہے کہ جس کو سن کر بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بدر کی لڑائی ہو چکی تھی قریش کو مسلمانوں نے بہت ہی خطرناک شکست دی تھی کفار قریش شکست کھا چکے ہیں لڑائی ہار چکے ہیں اور بہت میں ہیں مکہ لوٹنے کے بعد بدر کی لڑائی ختم ہونے کے بعد کفاروں نے مشورے شروع کر دیے کہ اب ہمیں بدر کی لڑائی کا بدلہ لینا ہے مسلمانوں کو شکست دینا ہے ہمارے وہ رشتہ دار وہ عیزہ وہ قارب جن کو مار دیا گیا ہے ان کا ریونج لینا ہے اور اس کے لیے یہ سب کے سوپ سب لوگ تیاری میں لگے ہوئے ہیں لشکر جمع ہو رہا ہے پیسے جمع کیے جا رہے ہیں ہتھیار خریدے جا رہے ہیں الگ الگ قسم کے آرمز اور ویپنز بنائے جا رہے ہیں پوری تیاری ہو رہی ہے کہ اب بدر کا ریونج ہمیں لینا ہے اور ہم بدلہ لے کر رہیں گے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ایمان نہیں لائے ہیں وہ اس وقت ایک کافر ہے کالے رنگ کے حبشی صحابی ہے یہ اور اس وقت تک ایمان نہیں لائے ہیں ان کا نام ہے وحشی ان کے ابا کا نام ہے حرب وحشی بن حرب سے مشہور ہے اور ان کی کنیت ابو دسما تھی لوگ ان کو ابو دسما سے بھی بلایا کرتے تھے وحشی کہتے ہیں کہ میں گلام تھا کالا کلوٹا حبشی اور میرے مالک کا نام تھا جبیر بن متعم جیم سے سے نہیں میرے مالک نے جس کی میں غلامی میں رہتا تھا میرے مالک کو بدر کے میدان میں یہ صدمہ پہنچا تھا کہ میرے مالک جبیر کے چچا جس کا نام تھا توائمہ بن عدی اس کو مسلمانوں نے بدر کے میدان میں مار ڈالا تھا اور اس کی بنا پر میرا مالک بہت غصے میں تھا ریونج لینا چاہتا تھا بدلہ لینا چاہتا تھا اپنے چچا کا اور وہ بھی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ میرے چچا تو جو مارا گیا ہے میں بدر کے بعد کی لڑائی میں بدلہ لے کر رہوں گا اور اپنے چچا توائمہ کا ریونج لے کر رہوں گا وہ بھی تیاری میں لگا ہوا ہے ادھر مشرقوں نے بہت جلدی جلدی تیاری کر دی اور جیسے تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک ہی سال کے بعد بدر کے بعد احد کی لڑائی ہوئی ہے اور احد کی لڑائی کے لیے یہ مشرقین اسی لیے نکلے تھے کہ بدر کا بدلہ لے کر رہیں گے ساری تیاریوں کے ساتھ ایک ہی سال میں یہ سب کے سب نکلے ادھر حضرت وحشی بیان کرتے ہیں کہ میرا مالک جبیر قسم کھاتا ہے اپنے بگوانوں کی اپنے بوتوں کی کہ لا تو عزا کی قسم کھا کر نکلتا ہو کہ میں اپنے چچا کا بدلہ لے کر رہوں گا ساری فوج تیار ہو رہی ہے لوگوں نے ابو سفیان کو قریشیوں نے مکہ کے مشرکوں نے ابو سفیان کو اپنا صدر بنا دیا اور ابو سفیان بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے ہیں بعد میں اللہ نے ان کو بھی ایمان دے دیا تو ابو سفیان اس لشکر کے کمانڈر بنے ہیں ابو سفیان نے کمانڈر بننے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ مکہ کی عورتوں میں اعلان کر دیا کہ مکہ کی عورتوں کسی کا بھائی مر گیا ہے بدر میں کسی کا چچا مر گیا ہے بدر میں کسی کا شوہر قتل کر دیا ہے بدر میں جن کے رشتے دار قتل ہوئے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ جنگ میں چلو عورتوں کا لشکر تیار کیا ابو سفیان نے یہ ایک ٹیکٹک تھی ایک وار کی لڑائی کی ایک ٹیکٹک تھی کہ کس طریقے سے اپنے اپنے لوگوں کو ورگلایا جائے اور اپنے لوگوں کو مضبوط بنایا جائے تو عورتوں کی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی ہے اور ابو سفیان نے عورتوں کی جماعت کا انچارج اپنی وائف کو بنا دیا ابو سفیان کی وائف کون ہندا یا ہند دونوں روایتیں تاریخ میں ملتی ہے کچھ راویوں نے ہند کہا کچھ نے ہندہ کہا یہ ابو سفیان کی وائف ہے اور اللہ نے اس کو بھی بعد میں ایمان دے دیا لیکن اس وقت وہ بھی کافرہ ہے ابو سفیان نے بھی ایمان قبول نہیں کیا ہے لشکر تیار ہو گیا ہے اور زبردست لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہوا اور یہ ہندہ یہ عورتوں کی سردارن بنی ہوئی ہے اس نے پوری عورتوں کی جماعت لے لی اور عورتوں کو لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ جب لڑائی لڑائی کا میدان گرم ہو جائے تو یہ عورتیں اپنے تمام لڑنے والے مردوں کے حسنوں کو بلند کریں انہیں للکاریں انہیں جوش دلائیں انہیں ہمت دلائیں اور اگر ایسا ہو کہ یہ لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں اور میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تین عورتوں کو کہا گیا تھا کہ تم جا کر انہیں شرم اور آر دلانا کہ مرد ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگتے ہو گویا پوری وار پلاننگ کے ساتھ عورتوں کی بھی جماعت ہے مردوں کی بھی بڑی جماعت ہے ابو سفیان ان کا کمانڈر ہے اور یہ سب کے سب نکل رہے ہیں مکہ چھوڑ رہے ہیں وحشی کہتے ہیں وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے گلام ہے کہتے میں کھڑا ہوا تھا سب لشکر کو جانے کے لیے دیکھ رہا تھا کہ سب تیار ہے اتنے میں میرا مالک میرے پاس آیا جبیر بن متب اور جبیر نے آ کر مجھے یہ کہا واشی چل تو بھی چل اور ہاں تجھے آزاد ہونا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے میں غلامی سے آزاد کر دو واشی نے کہا آزادی کس غلام کو پسند نہیں ہے کون سا سلیو ہے جو سلیوری کو پسند کرتا ہو ہر غلام آزاد ہونا چاہتا ہے کیا تو مجھے آزاد کرے گا مالک جبیر نے کہا آزاد کروں گا ایک شرط پر کہا بتا تیری شرط کیا ہے تو اس وقت جبیر نے یہ کہا اپنے غلام بخشی کو کہ دیکھ بدر میں میرے چچا تو کو قتل کیا گیا ہے اگر میرے چچا کے بدلے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو قتل کر دے تو چچا کے بدلے میں چچا ہو جائے گا اور اگر نے محمد کے چچا کو قتل کر دیا میرا وعدہ ہے میں تجھے آزاد کر دوں گا وحشی کہتے ہیں کہ میں تو فوراں تیار ہو گیا مجھے آزادی ملنے والی ہے لیکن پھر میں نے اپنے مالک سے کہا گارنٹی کیا ہے ہو سکتا ہے کہ میں محنت کرو محمد کے چچا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دو اور مجھے آزادی نہ ملے جبیر نے کہا جتنے گواہ بنانا چاہتا ہے بنا لے یہ تو آگ اندر سلگ رہی ہے اپنے چچا کے بدلے کی میرے چچا کے بدلے میں تو محمد کے چچا کو قتل کر دے تو یہ سودا منظور ہے میں تجھے فوراً آزاد کر دوں گا وحشی کہتے ہیں میں نے کہا میں تیار تیار ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک سکل تھا اور میرا ہنر اور میرا سکل یہ تھا کہ میں دور سے کسی بھی چیز کا نشانہ لگا لیتا اور میں نیزے کو عربی میں ورڈ آتا ہے حربہ حربہ کہا جاتا ہے چھوٹے نیزے کو سپیر بڑے بڑے نیزے ہوتے چھوٹے نیزے کو میں دور کھڑے رہتا میں ایم ٹارگٹ کے اوپر اپنا نشانہ اور ایم لگاتا اور میں اسے پھیکتا تھا اور میرا یہ سکل تھا کہ میں کتنی بھی دوری سے پھیکو جس نشانے پر میں اپنا نیزہ پھیکنا چاہتا میں برابر اسی جگہ پر ٹارگٹ پر اپنے نیزے کو پھیک دیتا تھا میرے مالک جبیر نے مجھے کہا تجھے ایک ہی کام کرنا ہے تیرا نیزہ لے لے حربہ لے لے اور حمزہ کو تو قتل کر دینا اور اگر تو حمزہ کو قتل کرے گا میں تجھے آزاد کر دوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی کہتا ہے کہ میں چل پڑا ابھی وہ ایمان نہیں لائے ہیں کہتے ہیں کہ میں چل پڑا اور میں راستے میں چل رہا تھا مجھے لڑائی سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا مجھے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا کوئی جذبہ نہیں تھا ایک ہی میرا پرپس تھا ایک ہی مقصد تھا کہ حمزہ کو قتل کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے آزادی مل جائے جب ہمارے کفار قریش جب قریش کا یہ لشکر آگے آگے چل رہا تھا میں بڑے آرام سے پیچھے پیچھے چل رہا تھا بالکل پیچھے عورتوں کے قریب میں چل رہا تھا اور بخش کہتے ہیں کہ جب میں عورتوں کے قریب چلتا تھا تو وہ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی جو فرنٹ لائن میں تھی وہ بار بار مجھے کہتی تھی یا ابا دسما اسفی وستشفی یا ابا دسما اسفی وستشفی مجھے بار بار کہتی اے ابو دسما اے وخشی آج مار دے حمزہ کو میرے نیزے کو دیکھتی اشارہ کرتی مار دے اس سے حمزہ کو اور ہمارے اندر جو غصے کی آگ سلک رہی ہے جو انتقام کی آگ سلک رہی ہے اسے تو ٹھنڈا کر دے اور ہندا کو اس لیے غصہ تھا کہ بدر کے میدان میں ہندا کا باپ ہندا کا بھائی اور ہندا کا شوہر ہندا کا باپ ہندا کا بھائی اور ہندا کا چچا تین ہندا کا باپ اس کا بھائی اس کا چچا تینوں بدر میں مار دیے گئے تھے اس بنا پر ہندہ کو ریونج کے ایسے جذبات تھے ایسے غصے میں تھی بار بار بخشی کو کہتی آج مار دے میری آنکھ کو ٹھنڈی کر دے بخشی کہتے ہیں کہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے ہم احد میدان میں پہنچ گئے میرا ٹارگیٹ ایک ہی آدمی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگ لڑائی کے لیے نکل گئے ہر ایک تیاری کرنے لگا مسلمان سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر میں لڑائی شروع ہو گئی اب وحشی فرماتے ہیں وحشی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ایک ہی تھا حمزہ اور میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تھا وہ بڑے مشہور آدمی تھے اور ویسے بھی اس زمانے میں جو بڑے بڑے بہادر ہوا کرتے تھے اور بڑے بڑے سرما ہوتے تھے وہ اپنے سر پر شتر مرگ کا پر لگایا کرتے تھے اس کی کلگی کے طور پر اپنے سر پر ایسا پر لگا دیتے تھے جس سے پتا چل جاتا کہ یہ اس فوج کا بڑا بہادر آدمی ہے تھوڑی دیر میں میں تلاش کر رہا تھا مجھے حمزہ نظر آ گئے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں حمزہ کو دور سے دیکھ رہا ہوں کیا تیزی کے ساتھ دشمنوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اتنی ہمت سے وہ آگے بڑھ رہے تھے کہ ہمارے فوجی جن کے پاس اتنے ہتھیار موجود تھے کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتا کوئی سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا اور میں نے دیکھا جو سامنے آیا اس سید الشا نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے دشمن آگے بڑھتا نہیں تھا وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے تھے اور حمزہ اس اس اس اس کونے کونے سے سے میں طرف طرف لوگوں کا صفایا کرتے ہوئے جا رہے تھے بہادر کی طرح آگے بڑھتے جا رہے تھے میں سوچ رہا تھا کس طرح حمزہ کو اپنا ٹارگیٹ بنا انتظار میں اپنا ہربا لیے ہوئے میں اہد پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور ایک گھاٹی کے پیچھے چھپ گیا میں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ بس میرے سامنے آئے میرے ٹارگٹ پر آ جائے میں ایم لگا کر ماروں گا اور بس دوری دور سے ان کے اوپر حملہ کر دوں گا بخشی کہتے ہیں کہ میں اپنا ہربا اپنا نیزا لے کر گھاٹی میں چھپا ہوا اور خدا کا کرنا کہ ایک مشرق جس کا نام تھا سبا بن عبد ازا وہ کافروں کا مکہ والوں کا بڑا بہادر پہلوان سمجھا جاتا تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے حمزہ کو چیلنج کیا بارس نہیں یا حمزہ بارس نہیں یا حمزہ آؤ حمزہ مجھ سے ملاقات کرو آؤ حمزہ مجھ سے مقابلہ کرو حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا مڑے اور کہا حلم علیہ حلم علیہ اور کیا رہا ہوں میں تیری طرف اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے بڑھے سیبا ادھر سے آیا حمزہ سامنے سے آئے اور اس کا وحشی کا بیان ہے کہ ابھی تو وہ سبا اپنی تلوار کو اٹھاتا میں نے دیکھا حمزہ نے اتنی زور سے تلوار ماری ہے اس کی تلوار بھی ٹوٹی ہے اور اس کے بدن کے دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرے ہیں جیسے ہی وہ خون میں لت پت نیچے گرا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے دیکھ رہے تھے وحشی کہتے مجھے موقع مل گیا حضرت حمزہ ادھر دیکھ رہے ہیں وہ سامنے خون میں لت پت گرا ہوا ہے اور میں جو گاڑی کے پیچھے کھڑا ہوا تھا ان کے الفاظ ہے کیونکہ یہ واقعہ خود حضرت بیان کر رہے ہیں ان کے الفاظ ہے کہ میں نے اپنا حربہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس اس اس اس کے بعد میں میں میں طرح طرح طرح ہلاتا تھا بیان کر رہے ہلانے لگا اور نشانے پر برابر ٹارگیٹ پر میں ایم کیے ہوئے تھا ہلاتا گیا ہلاتا گیا اور پھر میں نے اسے زور سے چھوڑا وحشی کا بیان ہے جیسے میں نے ایم کیا تھا جو میرا ٹارگٹ تھا برابر وہ نیزہ وہاں سے چلا اور سیدھے جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف میں گز گیا وحشی کا بیان ہے ناف میں نیزہ گھومتا ہے اور سیدھا نہیں گیا وحشی بیان کرتے اس طرح اس طریقے سے وہ گیا ہے ناف سے گزا ہے اور ان کے دونوں پیروں کے پیچھے کے حصے سے نیزہ باہر نکل گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سیدھا یہ وار تھا ناف کے اندر سے نیزہ گسا ہے اور پیچھے کے دونوں پیروں کے حصے سے یہ نیزہ کروس میں اس طریقے سے باہر نکلا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا سخت زخم تھا انہوں نے نیزے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور میری طرف مڑ کر دیکھا ان کی نظر میرے اوپر پڑ گئی جیسے ہی نظر پڑی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کر میری طرف بڑھے لیکن وحش کہتے ہیں اتنا زور سے میں نے نیزہ مارا تھا اور ایسا اور وہیں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئے وحشی کہتے ہیں اب مجھے اتمنان ہو گیا کہ حمزہ نیچے گر چکے ہیں خون میں لطپت ہے خون بہرا ہے میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا میں ہمت کر کے آگے بڑھنے لگا میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافی خون نکل رہا ہے کیونکہ پورا آر پار ہو گیا تھا وہ نیزہ اور وہ زمین پر تڑپ رہے تھے وحشی کہتے ہیں میں قریب قریب گیا میں قریب گیا تو وہ نڈھال سی کیفیت تھی بے ہوشی کے آثار معلوم ہو رہے تھے میں آگے گیا اتنے میں ہندا نے یہ منظر دیکھ لیا ابو سفیان کی بیوی جو پیاسی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی اس نے یہ منظر دیکھ لیا حمزہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور حمزہ نڈھال ہو چکے ہیں خون کے فوارے بہ رہے ہیں پورا نیزہ اندر گھسا ہوا ہے ابو سفیان کی بیوی ہندہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھی اس کے ہاتھ میں چاقو تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئی اور جا کر سیدھا آپ کے سینے میں چاقو گزار دیا حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی آگے بڑھا میں نے اپنا نیزہ حمزہ کے پیٹ سے کھینچ کر نکالا اور میں اپنا نیزہ لے کر سائیڈ پر چلا گیا کیونکہ میرا میرا مقصد مقصد حل ہو گیا تھا حمزہ کو کو مار کر اپنی آزادی لینا میں تو سائیڈ پر چلا گیا لیکن وحشی خود بیان کرتے ہیں کہ میں سائیڈ پر کھڑے رہ کر منظر دیکھ رہا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور وہ ہندہ جس کے کے ہاتھ میں چاکو تھا جس نے سینے میں گھوپ دیا تھا اس نے باہر نکالا اور پھر چاکو پر چاکو مارتی گئے حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی بھی تھوڑی جان باقی ہے اور ہندہ نے چاکو مارنا شروع کیا وہ اپنے چاکو سے آپ کے سینے پر مارتی پیٹ پر مارتی اور خون ہی خون تھا وہ ہندہ چیک رہی تھی چلا رہی تھی ایسے جنون میں تھی وہ خون کو اپنے ہاتھ میں لیتی اپنے منہ پر ملنے لگتی وہ خون کو اپنی باڈی پر ملنے لگتی اتنی خوش تھی زور زور سے ہس رہی تھی ہندہ نے اس پر ایک دفعہ نہیں کیا یہاں تک کہ اس کے بعد میں اس نے اپنے چاکو کے دریئے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیوں کو کاٹنا شروع کیا حضرت حمزہ کی اس نے انگلیاں کاٹے اس پر بھی بس نہیں کیا اس کے بعد میں آپ کے نام کو اس نے کاٹا کام کو اس نے کاٹا ہوتوں کو کھیچا ہے اور ہوتوں کو کاٹنا شروع کیا پھر چاکو مار کر آپ کی آنکھوں کو پھوڑ دیا اس طریقے سے ہندہ کر رہی تھی میں قریب میں کھڑا تھا ہندہ میری طرف مڑی اور ہندہ نے مجھے دیکھ کر کہا ہم من لکا ہم من لکا تجھے مبارکی ہو مبارکی ہو اس کے گلے میں سونے کا ہار تھا اس نے اپنا ہار نکالا وہ ہار مجھے دے دیا وحشی کہتے ہیں میں نے وہ ہار لے لیا اور اس کے بعد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی ناک کان اور بدن کے ٹکڑے جو تھے اس کا اس نے ہار ہار بنایا اور ہار بنا کر اپنے گلے میں پہن لیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے اتنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی پر وہ چاکو چلایا ہے بالاخر اس کی ابھی بھی پیاس نہیں بجھے اس نے اپنا ایک چھرا لیا اور زور سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو کاٹ دیا پیٹ کو کاٹنے کے بعد میں اندر چاکو مار دی گئی یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لیور تھا اس لیور کو اس نے کھیچ کر نکال لیا وحشی کہتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اس نے اس لیور کو اپنے منہ میں ڈالا دانتوں سے کاٹنے گئی کہ اسے بھی کاٹ ڈالو لیکن وہ کاٹ نہیں سکی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر شہید ہو گئے اسی کو حضرت وشی نے بیان کیا قتلتو فی جاہلیتی خیر الناس کہ زمانے جاہلیت میں میں نے دنیا کے سب سے اچھے آدمی کو مار ڈالا حضرت وشی کا بیان ہے کہ یہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی ختم ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑائی کے بعد میں میدان احد میں گزرنے لگے ستر صحابہ کو شہید کیا گیا تھا ایک چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر کہ گادی پر سے کچھ صحابہ ہٹ گئے نتیجے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ستر صحابہ کو شہید کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدرتے گدرتے جب اپنے چچا کی ناش کے قریب آئے اللہ کے نبی نے اپنے چچا کی حالت دیکھی کہ ناک کٹا ہوا ہے کان کٹے ہوئے ہیں آنکھیں پھوڑ دی گئی ہے انگلیاں نکال دی گئی ہے اللہ کے نبی کا بیان ہے کہ میں نے اپنی چچا کے بدن کے گیارہ ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے دیکھے الیون پیسز میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آ گئے کافی دیر تک اللہ کے نبی روتے رہے روتے رہے اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اس صحابی نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی بہن آپ کی پھوپھی اور میری امی صفیہ آئی ہوئی ہے اور صفیہ میری امی جان اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھوں سے روک لیا اور کہا کہ نہیں میری پوپی جان صفیہ کو واپس بھیج دو صفیہ کو منع کر دو کہ حضور نے اجازت نہیں دی ہے محمد نے اجازت نہیں دی ہے تم اپنے بھائی کے جنازے کو نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ وہ ایک عورت ہے وہ ایک صنف نازک ہے اپنے بھائی کے بدن کے گیارہ ٹکڑوں کو دیکھ کر یہ عورت برداشت نہیں نہیں کر پائے گی اس بنا پر منع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منع کر دو صفیہ کو کہ نہیں انہیں اجازت نہیں ہے وہ بیٹا دوڑتا ہوا اپنی امی کے پاس گیا اور جا کر امی کو سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے آپ حمزہ کو دیکھ نہیں سکتی ہو اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو واپس بھیجا اور کہا کہ بیٹے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ اگر آپ منع کرتے کرتے ہو کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو نہیں دیکھ سکتے اپنے بھائی کا آخری دیدار نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں اللہ کے نبی میں کل میدان میں اپنے بھائی سے ملاقات کر لوں گی لیکن ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف اس لیے آج آئی ہوں میں اس لیے یہاں پر آئی ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر فخر کروں گی کہ میں ایک شہید کی بہن ہو میں اس بنا پر نہیں آئی کہ میں ماتم کرو میں رو میں چلاؤ اب آپ کی مرضی جب وہ بیٹے نے جا کر یہ واقعہ سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میری پھوپی صفیہ کو بلا لو صفیہ کو کہو آ کر اپنے بھائی کو دیکھ لے میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں سوچو اس بہن پر کیا گزری ہوگی جب اس نے اپنے بھائی کے گیارہ ٹکڑے دیکھے ہوں گے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے گیارہ ٹکڑے پڑے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آتی ہے اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہے بھائی کے لاش کی طرف دیکھتی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہے آج صفیہ بہت رونا چاہتی تھی وہ چلانا چاہتی تھی لیکن حضرت صفیہ اپنے آپ کو مناتی ہے کہ نہیں اللہ کے نبی نے تجھے تجھے منع کیا ہے آج تو روئے گی نہیں آج تو چلائے گی نہیں صفیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتی اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور حضرت صفیہ کی آنکھیں یہ کہہ رہی تھی حضرت صفیہ کی آنکھیں یہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ سلامت ہو تو ایسے تو کئی بھائی آپ کے نام پر قربان کر دوں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بالکل نہیں چلائی ہاں آنسو بہ رہے تھے کافی دیر تک روتی رہی اور اس کے بعد میں دعا کرتے ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ وہاں سے چلی گئی تو برحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا حضرت بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم لوگ مکہ واپس لوٹے جیسے ہی ہم مکہ لوٹے ہیں میرے مالک جبیر نے مجھے بلایا اور جبیر نے مجھے مبارک بادی دی کہ بخشی تم نے تو کمال کر دیا میرے چچا کے موت کا بدلہ تم نے لے لیا جاؤ بخشی میں نے تمہیں آزاد کر دیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک غلام کو آزادی مل جائے اس سے بڑھ کر اسے خوشی کیا ہو سکتی ہے میں آزاد ہو گیا تھا میں بہت خوش تھا اور میں نے سوچا میں نے بہت بڑا کام کر لیا لیکن وحشی کا خود کا بیان ہے کہ اوہد کے بعد میں میں نے یہ دیکھا ہم تو سمجھتے تھے اب اسلام ختم ہو جائے گا اسلام کو شکست ہو گئی ہے لیکن معاملہ دوسرا ہو گیا جتنا اسلام اب پھیلنے لگا اس سے پہلے اسلام کبھی نہیں پھیلا تھا مدینے میں اسلام پھیل گیا مکہ میں لوگ مسلمان ہونے لگے چاروں طرف اسلام کی آواز آنے لگے یہ دعوت پھیلنے لگے اور ویشی کہتے کہ میں گھبرا رہا تھا کیونکہ سارے مسلمان میرے دشمن تھے ہر ایک کو یہ پتا تھا کہ میں نے سید الشہدہ حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے سب کی نگاہ میرے اوپر تھی اب میں اپنی جان بچا رہا تھا ہر وقت ایک ڈر آج کوئی مار ڈالے گا کل کوئی اٹیک کر دے گا کل کوئی ختم کر دے گا کہتے اسی طرح میں نے زندگی گزاری یہاں تک کہ فتح مکہ کا وقت آ گیا فتح مکہ کا موقع آیا نبی کریم صلی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں وحشی کہتے ہیں کہ اب میں گھبرا گیا اب میں گیا کام سے مسلمان آ رہے ہیں سب سے پہلے مجھے ماریں گے جیسے ہی مجھے حضور کے مکہ آنے کی خبر ملی میں بھاگ کر طائف چلا گیا وحشی کہتے ہیں میں طائف میں جا کر چھوپ گیا ادھر مکہ پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ساری طرف مسلمان ہے میں طائف میں چھپا ہوں اور اچانک ایک دن صبح میں مجھے یہ خبر ملی کہ تائف کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا وحشی کہتے کہ میرے تو توتے اڑ گئے کہ اب تو والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور باقاعدہ ایک کو ملنے جا رہی تھی اب میرے لیے تائف میں لینا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا میں گھبرایا میں کیا کرو میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں اب یمن بھاگ جاؤ سیریا بھاگ جاؤ کسی اور ملک میں بھاگ جاؤ اتنے میں میرا ایک دوست آیا اور میرے دوست نے آ کر میرے دل کے تار کو چھیڑ دیا اور مجھے یہ کہا وحشی کب تک بھاگتا رہے گا وحشی کب تک بھاگتا رہے گا کہاں کہاں جائے گا کیا اب بھی تجھے اسلام پر یقین نہیں آیا ہے کیا اب بھی تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا یقین نہیں آیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل سے تو میں بھی مان چکا تھا لیکن ڈرتا یہ تھا کہ مجھے تو جو مسلمان دیکھے گا مار دے گا میری تو آج کے بعد کوئی بات نہیں سنے گا اس شخص نے مجھے کہا اسلام قبول کر لے تیرے جتنے بھی اگلے گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے اور اگر تو نے اسلام قبول کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کیونکہ ان کا تو یہ اصول ہے مسلمان جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کے اگلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے وحشی کہتے اب ارادہ کر لیا اسلام قبول کرو لیکن کیسے جاؤ تائف سے نکلو مدینہ پہنچو کسی نے بھی دیکھ لیا مجھے مار ڈالے گا کیونکہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر چکا تھا وحشی کہتے ہیں کہ اب میں نے اپنا سفر شروع کیا چھپتے چھپاتے پہاڑوں کے پیچھے گھاٹیوں سے ریگستان سے گزرتے گزرتے گزرتے میں مدینہ پہنچ گیا اب مدینے کی پہاڑیوں میں چھپا ڈر یہ ہے کہ اگر مدینے میں بھی کسی نے مجھے دیکھ لیا مجھے مار دیا جائے گا اس بنا پر میں چھپتا رہا چھپتا رہا اور کسی طریقے سے جب سناٹا ہوتا کچھ آگے بڑھتا اور اور چھپ جاتا پہنچتے پہنچتے چھپتے چھپتے میں مسجد مسجد میں میں میں پہنچ گیا قدم رکھتا ہوں میں نے دیکھا کہ سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وحشی کا بیان ہے میں ادھر ہوں حضور سامنے ہے ڈر یہ تھا کہ وہاں پہنچتے میں کوئی مجھے نہ مار دے اس لیے میں نے یہی سے چلا کر کہا اشد الہ الا اللہ واشد ون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھا میرے کلمہ پڑھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ موڑ کر مجھے دیکھا اور دیکھ کر ہمارے نبی کی زبان سے نکلا آ وحشی انتا اچھا تو تو وحشی ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پورا بدن کاپنے لگا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیسا سوال کر لیا مجھے پہچان لیا کیا ہوگا میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقود وحدثنے کیف قتلت حمزہ آؤ وحشی آؤ بیٹھو میرے پاس اور بتاؤ مجھے تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا اور پھر وحشی نے یہ پورا واقعہ جو میں ابھی آپ کو شروع سے ابھی تک میں میں نے آپ کو سنایا اس وقت حضرت وخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل شروع سے لے کر یہاں تک کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا حضرت وخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے میں بولے جا رہا تھا حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے تھے کافی دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے روتے رہے اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخشی تم نے ایمان قبول کر لیا اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا وحشی تم نے ایمان قبول کر لیا اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا لیکن ہاں اتنا احسان میرے اوپر کرنا کہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے مت آنا کیونکہ جب بھی میں تمہیں دیکھوں گا مجھے میرے چچا حمزہ کی شہادت یاد آ جائے گی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسلمان ہو گیا میری جان کو امان مل گیا اتنا بڑا گناہ میں نے کیا تھا ایک کلمے نے میرے گناہ کو دھو ڈالا لیکن دل میں ایک بات ہمیشہ کے لیے رہ گئی کہ بخشی تو نے ایک بہت اچھے انسان کو قتل کیا ہے تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رلایا ہے اور بار بار میرا دل کہتا کہ بخشی کوئی اچھا کام کر جا دنیا سے جانے سے پہلے پہلے کوئی اچھا کام کر جا حضرت بخشی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہے اس کے بعد ایک زمانہ گزرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا زمانہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قبیل بنو حنیفہ کا سردار جس کا نام تھا مسلمہ قذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور وہ جھوٹا نبی ہونے کا مدعی بنا تھا اس نے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بڑکانا شروع کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتا چلا تو میں نے فوراً ارادہ کیا ایک فوج کو بھیجو اور جا کر اس کو ختم کر دو اس لیے کہ اگر یہ فتنہ شروع ہو گیا تو پوری قوم کے اندر فتنہ ہو جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج تیار کی حضرت وحشی فرماتے ہیں اس فوج میں میں بھی تھا اور جب یہ فوج روانہ ہو رہی تھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نیت کے دل میں کہ وحشی تو نے ایک بہت اچھے انسان کو دنیا سے ختم کر دیا ہے آج موقع ہے دنیا کا سب سے بدترین انسان جو محمد اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے آج اسے مارنے کا موقع ہے آج تو اسے ختم کر دینا کہتا میں اپنے آپ سے بات حضرت وشی فرماتے میں اپنے آپ سے بات کر رہا تھا کہ میں مسلمہ قذاب کو قتل کر کے رہوں گا اسے مار کر رہوں گا اور وہ جو برائی ہوئی ہے اس کے بدلے میں یہ بھلائی کر کے جاؤں گا اور نیت کر کے نکلا یا تو مسلمہ کو ماروں گا یا خود شہید ہو کر ختم ہو جاؤں گا اس ارادے کے ساتھ میں میں چلا کا اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے ہم لوگ وہاں پر پہنچے اور حدیقت الموت نامی ایک جگہ تھی اور وہاں پر یہ لڑائی ہوئی ہے مسلمہ قذاب کے ساتھ میں اور مسلمانوں کے ساتھ میں جس لڑائی کا نام ہے جنگ یمامہ یہ جنگ یمامہ میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پر پہنچا میری نظر مسلمہ پر پڑی آج میرے ٹارگٹ میں مسلمہ تھا میں مسلمہ کو مارنے والا تھا میں نے وہی حربہ جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اسی نیزے کو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور میں بالکل تیار ہو گیا موقع ڈھونڈا تھا کہ کسی طریقے سے اسے میں ختم کر دو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کافی دیر تک میں کوشش کرتا رہا بالاخر وہ برابر میرے نشانے پر آ گیا حضرت وحشی کا بیان ہے بالاخر جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے شہید کیا تھا میں نے نشانہ لیا اپنے ہاتھوں کو ہلایا اور میں نے وہ حربہ پھیکا وہ نیزہ جو میں نے پھیکا ہے سیدھا جا کر مسلمہ کے سینے پہ لگا اور پیچھے سے پار ہو گیا مسلمہ زمین پر گر گیا ایک انساری صحابی وہیں پر کھڑے ہوئے تھے آگے بڑھے اور اتنا زور سے وار کیا کہ مسلمہ کا کام تمام کر دیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے مسلمہ کو قتل کر دیا اور خدا کی قسم اس دن جو مجھے خوشی ہوئی ہے وہ خوشی میں کبھی بھول نہیں سکتا اور وہی جملہ وہی سٹیٹمنٹ جو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا تھا میں نے شروع میں کوٹ کیا اپنے خطبے میں میں نے بیان کیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل تو فی جاہلیتی خیر الناس کہ جب میں زمانے جاہلیت میں تھا میں کافر اور مشرق تھا میں نے اچھے آدمی کو قتل کیا وہ پھر الاسلام شر النار لیکن جب مسلمان ہوا یہ اللہ کا میرے اوپر فضل ہوا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے لیکن اللہ نے یہ اپورچنٹی مجھے دی کہ وہ بدترین قسم کے انسان کو میں نے قتل کر دیا اور میں نے ختم کر دیا یہ ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ دونوں حالات جو ان کے اسلام سے پہلے ہیں اور اسلام کے بعد ہے یہ پورا واقعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور صرف ایک بات پر غور کرو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سب سے پیارے چچا کو جس آدمی نے قتل کر دیا تھا لیکن ایک بار وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی تکلیف ہے اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو چچا کی شہادت یاد آتی ہے لیکن میری محبت اللہ کے لیے میری دشمنی اللہ کے لیے جاؤ وحشی میں نے تو تمہیں معاف کر دیا میرے بھائیوں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے دشمن کو ایک لمحے میں معاف کر سکتے ہیں اور جس نے ان کے چچا کو شہید کیا ان کے اسلام لانے پر انہیں معاف کر دیا ہمارا بھی فریضہ ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے پیار محبت سے رہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے خدا تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں ایمان کی دولت دے دی ہے ورنہ بھی ہم نے دیکھا ایک صحابی کے ایمان لانے میں کتنے مجاہدے سامنے آئے اللہ نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں پر کلمہ تھا ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا اللہ اس کلمے والی زندگی کو ہمیشہ برقرار رکھے اور مرتے دم ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین Thank you. بسم اللہ رحیم الحمد اللہ رب العالمین اللہم اللہم صلی علی علی علی علی علی علی محمد محمد محمد محمد کما کما ابراہیم ابراہیم ابراہیم ابراہیم انکا انکا حمید حمید مجید مجید بارک ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا حسنتا وفی الاخرت المین عذاب النار یہ ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے ایمان کی قدردانی نصیب فرما مولا یہ کلمہ ہمیں مفت میں مل گئی گیا ہے اس بنا پر ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے بربردگار عالم ان صحابہ کرام نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی کس طرح اپنی جانوں کو قربان کیا کیسے کیسے حالات ان پر آئے مولا تب جا کر یہ کلمہ پھیلا ہے تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے مولا کریم ان صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے تیرے نبی نے فاقے برداشت کیے ہیں تب جا کر پورے عالم میں یہ کلمہ پھیلا ہے مولا مفت میں کلمہ مل گیا ہے اس لیے ہم قدر نہیں کر پا رہے ہیں اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرما دے مولا قدردانی نصیب فرما دے زندگی بھر کلمے پر چلنے والا بنا دے کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنا دے اور اے مولا مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا اللہ کلمے والی موت نصیب فرمانا مولا ہمیں کلمہ پڑھتے پڑھتے بلا لینا مولا جو پریشان حالے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے مولا جو مصیبتوں میں ان کی مصیبتوں کو دور کر دے اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ حاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے مولا ہمارے حال پر اہم فرما دے مولا مانا گنے گھار و خطاکار ہے لیکن اللہ تیرے ہی تو بن بندے ہیں تیرا ہی نام لیتے ہیں اللہ رمضان کا مہینہ ہے رحمت کا عشرہ ہے رحمتیں تیری برس رہی ہے افطار کے پہلے کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اللہ رحمت کی بھیک مانگتے ہیں ہمیں محروم نہ کر دینا اللہ ہم پر رحمت کا ایک چھیٹا نازل کر دے اللہ ہمارا کام بن جائے گا اور اللہ اگر آج تو ہمیں معاف کرے گا تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تجھے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے لیکن مولا ہم غریبوں کا کام بن جائے گا ہم مفلسوں کا کام بن جائے گا اللہ معاف فرما دے مولا معاف فرما دے مولا معاف فرما دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العالیم و تبالینا یا مولانا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربک رب العزتی عمی صفون و سلام